آج ہم تیری لاش کو اترا دیں باق رکھیں گے تو اپنی پچھلوں کے لیے نشان ہو اور بے شک لوگ ہماری آتو نونگونا سے غافل ہیں